اور وہ کیا ہے وہی لگے اللہ بھی خدا کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہے چاہے وہ بکری ہی کیوں نہیں ہے اس کے کھانے میں اگرچہ آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن آپ کی روح کو آپ کے نظریے کو آپ کے کو نقصان ہے وہ بھی گندگی ہے اسلام کی نظر میں کیونکہ اسلام تو شرخ کو بھی گندگی قرار دیتا ہے یا اسلام و نمل میں اس کو بھی گندگی قرار دیتا ہے تو یہ بھی نجاست ہے جو روح اعتقاد کی نجاست ہے جو فکر اور نظریے کی نجاست ہے وہ بھی اسلام کی نظر میں نجاست ہے یہ دونوں نجاستیں آپ کے لیے منع ہے وہ جو آپ کے جسم کے لیے غلاظت ہے اور وہ جو آپ کے روح کے لیے ہے یہ دونوں حرام آپ کے لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنی چھوٹ دی ہے اللہ نے سب چیزیں حلال کے علاوہ لیکن ان میں بھی فمن غیر آباد ولا عالم اگر کوئی مجبور ہی ہو جائے تو ان کو بھی کھا سکتا اس میں بھی چھوٹ دی اللہ تعالیٰ فمن تھا اگر مجبور ہو گئے جان بچانے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کوئی آیا پڑا تھا کسی مندر سے چڑھاوا آیا پڑا تھا ایک استھان پہ آیا پڑا تھا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا کوئی جانور تھا جان بچانے دکھا لیا ہم نے گوشت تھا کھا لیجیے یا میں کھایا تھا اپنی جان کے مسلمان کی جان تو خدا کو سب زیادہ سبزہ تھی تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کر لیجیے اس شرط کے ساتھ کہ غیر آباد یہ احساس ہو کہ خدا نے اس کو حرام کیا غیر آباد یعنی خدا کی نافرمانی کرنے والے نہ ہو کھائیں تو خدا کی فرما برداری کے احساس کے ساتھ کھائیں اللہ چونکہ تو نے اجازت دی ہے حالت مجبوری میں اس لیے کھایا ولا عادب اور یہ کہ اس کو عادت نہ بنائیں بس تھوڑا سا جتنی ضرورت ہے بقدر ضرورت یہ اسلام کا عام اصول ہے حرام چیزیں حلال ہوتی ہیں بقدر ضرورت اس سے زیادہ نہیں ہوتی بقدر ضرورت حرام ہوتی حلال ہوتی ہیں یہ نہیں کہ اگر آپ کی چار روٹیوں میں آپ کی جان بچ سکتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا اسٹو بنا کے کھائیے جی پیٹ بھر یہ مطلب نہیں ہوتا بس اپنی جان بچا لیجیے اور یہ سور کی گوشت میں نہیں ہے ہر چیز میں یہ خدا کا اصول ہے آپ کسی یعنی غیر اسلامی نظام کے اندر اگر آپ رہتے ہیں یا کہیں بھی جو رہتے ہیں جس کی سہولتوں سے آپ کہاں تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں تک جہاں تک آپ کے لیے مسٹ ہے بس اس زیادہ نہیں یہ نہیں کہ آپ اس فائدہ اٹھا کر کے اگر آپ کو اجازت مل گئی ہے بجانے کی حضور حضور کی سیرت سے تو آپ نے پورا آرکسٹرا اور میوزک اور ڈانس شروع کر دیا کہ بجاتی تو تھیں حضور کے ہاں انصاری ساری خواتین دف بجاتی تو تھیں اجازت مل تو گئی دف بجانے کی اب دف میں سے آپ نے پورا آرکسٹرا نکال دیا یہ اجازت نہیں دی جائے گی وہ اجازت نہیں تک رہے گی بلا آ دن اس سے آگے نہ بڑھے جتنی ہے وہیں تک رہیے کا غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا کیونکہ وہ مہربان ہے یہ فرما تو حلت کا اس میں اختلافات ہیں ظاہر ہے کہ جب ایسی بات ہم نے جب ایسی بات کہی جائے گی کہ انسانی فطرت جس چیز کو نہ لے وہ حرام ہے اور فطرت جس چیز کو لے وہ حلال ہے تو فطرت پہ تو پھر جھگڑا ہو جائے گا نا ایک چیز کو میری فطرت قبول کرے گی دوسری کی نہیں کرے گی اس لیے تو باہر کرام میں اختلاف ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ حلال ہے کہتا ہے وہ حرام وہ حلال ہے ایک دوسرے کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس لیے ہم شافی کہتے ہیں دریا میں جو کچھ بھی ہے وہ حلال دریا میں سانپ ہے یا کوئی بھی چیزیں وہ حلال ہے مسلم کہتے ہیں پانی میں جو کچھ ہے وہ حلال ہے جس کا ہمارے حنفی حضرات بطور دور کہتے بھی ہیں کہ پھر تو دھوبی کی ٹانگیں بھی حلال ہیں پانی میں رکھتی ہے لیکن یہ ان کا مسلک ہے کہ جو بھی پانی میں ہے وہ حلال امام مالک سانپ کو حلال کہتے ہیں گدھے کو کوے کو حلال کہتے ہیں حلال کوے میں بڑا جھگڑا چلتا ہے کہتے ہیں کھرے کوا کھاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ کھر نے کباب کو جائز کر دیا ہے کھرو نے کبو کو جائز نہیں کر دیا ہے سلک سے چلا رہا ہے بات مطلب جب ایک چیز ہے ہی نہیں فائنڈ آؤٹ نے کوئی لسٹ دی نہیں گئی ہے ہم کو اور چھوڑ دیا گیا ہماری اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی لسٹ ہمیں پرووائڈ نہیں کی گئی ہے کہ یہ یہ حلال ہے یہ یہ حرام ہے ہماری اس میں چھوڑ دیا گیا تو لہٰذا انسان کی فطرت کس چیز کو نفی کرتی ہے اور کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے انسان کو پسند نہیں ہے شکاری جانور پھاڑ کھانے والے جتنے بھی ہیں اب درندے ہوں پھاڑ کھانے والے یا درندے ہوں یا پرندے ہوں جتنے بھی جو بھی ہیں پھاڑ کھانے والے جتنے بھی ہیں سارے سارے حرام ہوں گے کیونکہ انسان کی شائستگی اور شناخت کے خلاف ہے یہ پھاڑ کھانے والے جانور وہ کھائے تو اب شیر بھی حرام ہے چیتا بھی حرام ہے اور پھر گدھ بھی حرام ہے باز بھی حرام ہے چیر بھی اس طریقے سے پھاڑنے والے ہیں سب جو ہے نہ پھاڑنے والے جانور ہیں کتا بھی اس لیے حرام ہے سب حرام اس لیے ہو جائیں گے کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ بات انسان ایک شریف مخلوق ہے پھاڑنے والی مخلوق نہیں ہے اور پھاڑنے والے جانور اس کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں انہیں وہ استعمال نہیں کرے گا کھانے کے لیے وفصیت اس کے اندر بھی آئے گی اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے اندر پیدا کر رہا ہے اس کے اندر بھی آئے گی تو ایسی ساری چیزیں حرام ہوں گی لیکن کون پھاڑنے والا ہے کون پھاڑنے والا نہیں ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے بعض فرماتے ہیں کہ جو انسان کو پھاڑے بس وہ حرام ہے اور جو جانوروں کو پھاڑے وہ حرام نہیں ہے شیر حرام ہے کیونکہ وہ انسان کو پھاڑتا ہے اور جو جانور اپنا شکار کر رہا ہے پھاڑ رہا ہے تو اس کی غذا ہے وہ کیا پھاڑنے والا تھوڑی ہے وہ تو غذا ہے اس کو مختلف نہیں کہا جائے گا اس لیے کھا سکیں گے ایک تفصیلی یہ تو بہت لمبا جھگڑا ہے ہر چیز کے بارے میں تقریباً جھگڑا مل جاتا ہے وہ کوئی حلال کہہ رہا ہے اس کو کوئی حرام کہہ رہا ہے اس کو اس کا کوئی اصول یہ آپ کی طبیعت پر ہے اس پر آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ چار چیزیں تو ہمیں حرام کی یہ چار چیزیں تو حرام ہیں اب ان چار چیزوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اگر کسی بھی چیز میں پائی جائیں گی تو وہ بھی حرام ہوں گی اور جس درجے میں پائی جائیں گی اسی درجے میں حرام اسی درجے میں حرام ہوں گی انسانی فطرت جس چیز سے جس درجے میں نفرت کرے گی وہ اسی درجے میں حرام ہوگی کراہت کرے گی کراہت کرے گی تو مکرو ہوگی اب مثلا گدا ہے گدے گے حلال کہیں حالات حضرت ناپسند فرمایا ایک بار آپ نے اس کو اجازت نہیں دی بعض امام کہتے ہیں نہیں جائز اس لیے جائز ہے کہ آپ نے تو بار برداری کا جانور تھا اس لیے منع کر دیا تھا کہ بوجھ اٹھائے گا کم ہو جائیں گے تو پھر جانور بوجھ کیسے اٹھائیں گے اس لیے کسی مخصوص موقع پہ آپ نے منع فرما دیا یہ سارے اختلافات ہیں فقاہ کرام کے ہمارا تو چونکہ دس لوگ چھوتے نہیں ہیں اختلافات کو اس لیے آپ کو موٹے طور پر سمجھا دیا ہے کہ اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور وہ جو استدلال فرماتے ہیں کہ ان چار چیزوں کے علاوہ سب کچھ حلال ہے تو وہ تو غلط ہے کیونکہ یہاں جو سیاق چل رہا ہے جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے انعام کا یعنی چوپایوں کا اور چوپائے آتے ہیں یہی پرانی بھیڑ بکری اونٹ اونٹنی گائے یہ سب چوپائے بھینس کا کوئی تذکرہ پرانی کریم میں نہیں ہے تو آپ کہیں گے پرانی کریم تو کوئی مکمل کتاب نہیں جب اس میں بھینس کا ہی تذکرہ نہیں ہے گائے کا تذکرہ ہے تو بھینس کا تو اس میں ہے نہیں اب کا بھینس حلال ہے کہ آرام ہے اس کا بھی تو فیصلہ ہونا چاہیے تو قرآن کریم نے اس کے لیے صاف طور سے سورہ سرمایہ کے شروع میں اہلی رقم بہی مت الام جانور انعام تو یہ ہیں جو آٹھ قسم بنائی گئی باقی بہیما سارے وہ جانور جو چار پر جو اس کھڑے ہوتے ہیں جو چار پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں بہیما وہ سارے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں اہلی رقم بہی مت الععم کے ساتھ ساتھ بہیما کو بھی حلال کیا گیا اور بہیما یہ وہی ہیں جو پسند جنگلوں میں رہتے ہیں جنگلی گائے ہے جنگلی ہرن ہے یہ ہرن ہے وہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں ایک بہیما میں آتے ہیں انام کے حکم میں ہے یہ اور جو انام کا حکم ہوگا وہی ان کا بھی حکم ہوگا یعنی گائے کا اگر میتا حرام ہے تو اس کا بھی میتا حرام ہوگا گائے اگر اوپر سے گر گئی پہ سے نیچے حرام ہو گئی تو بھینس بھی حرام ہو جائے گی تو یہ اسی کی اس میں شمار کی جائے گی انام بہیما جو ہے وہ انام کے ہی اس میں شمار کی جائے گی جتنے بھی گائے اسی میں آئے گی اچھی اسی میں آئے گی جتنے جنگلی جانور ہوتے ہیں اور جو درندے ہیں وہ اس سے نکل جائیں گے کیونکہ وہ بہیما نہیں کہلاتے وہ سبا کہلاتے ہیں یا درندے کہلاتے ہیں تو درندے اس میں نہیں آئیں گے چوپایوں میں شیر نہیں آئے گا چیتا نہیں آئے گا اس کی پوری نسل نہیں آئے گی اور شیر اور چیتے میں جو صفات ہیں اگر وہ کسی پرندے میں ہیں تو وہ بھی نہیں آئے گا پرندہ کھسوڑ رائے اور جو ویسے پنجے والے ہوتے ہیں جنہیں مخالف کہتے ہیں وہ سارے جانور حرام ہو جائیں گے آپ کے لیے اور جو ایسے پنجے والے ناخن والے ہیں جو کھروچ والے نہیں ہیں ناخن والے بے ذرا ناخن والے جتنے بھی پرندے ہیں وہ حلال ہو جائیں گے تو یہ ایک اصول ہے قرآن شریف میں حدیث میں اس کی کوئی لسٹ نہیں ہے بس یہ اصول دیا اللہ کی روشنی میں ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے اس لیے اختلافات ہوتے ہیں میں کرام میں کسی کے نزدیک یہ اس چیز میں آ جاتا ہے کسی کے نزدیک نہیں آتا ہے اصول یہ ملا کہ اصل میں تو یہ چار چیزیں حلال ہیں اب اس کے بعد ہم اپنی طبیعت سے خود فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز کس میں آتی ہے اور اگر ہماری طبیعت کہہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ دار نہیں کر رہا عام اصول جو ہے یہ ملتا ہے اب یہاں یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمنا اب اس میں حاشی میں نے دیکھا حاشی میں ابھی میں دیکھ رہا تھا بہت سی چیزوں پہ تذکرہ کیا اگر آپ جاتے ہیں تو میں پڑھ کے سناؤں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مالک اور رضائی کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں امام لیس کے نزدیک بلی حلال ہے امام شافی کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں جیسے شیر بھیڑیا چیتا وغیرہ اکرما کے نزدیک کوا اور بجو دونوں حلال ہیں انفیہ تمام حشرات کو حرام قرار دیتے ہیں مگر ابن ابی لینا امام مالک امام اوزائی کے نزدیک صاحب حلال ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب ہیں اقوال ہے یہ ان کو تو آپ اس میں ملازہ فرمائیں یا اس کی تحقیق کر آپ شوق و شوق کریں لیکن یہاں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے اور جو بحث ہے وہ ہے مشکین سے اور مشکین سے جو بات کہی جا رہی ہے یہود سے ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم نے جو تقسیم جو کر یہودیوں نے بھی انہیں کے لیے اس بھی بنائے تھے اسی کے بارے میں قرآن کریم کی وضاحت و سراحت ہے اسے لے کر لے جا کر پرندوں پرندوں کو مت لے جائیے یہ مت کہہ دیجیے کہ شیر بھی حرام ہو حلال ہو گیا کیونکہ چار چیزوں کے علاوہ تو کوئی چیز حرام ہی نہیں ہے لہٰذا شیر بھی حلال ہے اور بجو بھی حلال بھی چیدہ بھی حلال ہے سب چیز حلال ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ جو بحث چل رہی ہے اس میں صرف یہ چار چیز حرام اب آ جاتا ہے یہ کہ پھر یہودیوں کے اوپر کیوں حرام کی گئی تھی یہ چیزیں اونٹ اونٹ پہ کیوں حرام کیا گیا خرگوش اونٹ پہ کیوں حرام کیا گیا جب خدا کا یہی اصول ہے اونٹ بے نہ درندہ ہے نہ اس کے پنجے ہیں نہ وہ پھاڑ کھا رہا ہے نہ وہ فرزیر ہے نہ وہ دمے نہ میتا ہے نہ پھر خرگوش ہے یہ سب حرام کیوں ہے اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہادو ہر ناخن والے جانور کو ہم نے یہودیوں پر حرام قرار دیا تھا والغنم اور جو بکری ہے اور جو گائے ہے حرمن علم ثرو نہ ان کی چربی ہم نے حرام قرار دی تھی اللہ حمل ظہور مگر وہ چربی حرام نہیں قرار دی تھی جو ان کی پیٹ پر لگی پشتوں میں ہو ابھی ہوا یا جو ان کی آنتوں میں ہو اور مختلف جو ہڈیوں میں ہڈیوں میں یا جو گوشت کے ساتھ وہ چربی حرام نہیں ہوتی باقی چربی حرام یہ ہم نے یہودیوں پر کیوں حرام کیا تھا جزئی ظالک جزین یہ ان کی سرکشی کی سزا جیسے ایک طبیب جو ہے دوا دیتا ہے مریض کی مزاج کے سے یہود چونکہ سرکش ہو گئے اور بہت چربی چڑھ گئی آنکھوں پر حصے اللہ نے چربی کو حرام کر دیا یہ ہے مطلب، چونکہ بہت ہی دماغ خراب ہو گیا تھا اور بہت ہی انواع افسان کی اس میں تلزد میں پڑ گئے تھے زبانوں زبان کے چٹخانے میں پڑ گئے تھے اور بس ماتا پرستی ان کو سخت دل ہو گئے تھے اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کو حرام کی سزا لبک کی سزا سزا کے طور پر حرام کی لال کے جزین ہم لبک کی ہم نے ان کی سزا کی بنا پر ان کے لیے حرام کی اب یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حرام کی اور وہاں ابھی تو میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے خود حرام کی الطعام كان حلا لبني اسرائيل اسرائيل الا ما حرم على نفسه من قبل ان تنزل التوراة ہم نے سب کچھ حلال کیا تھا انہوں انہوں نے نے خود خود ہی حرام حرام حرام کر لیا کل الطعام كان حلا لبني اسرائيل اسرائيل الا ما حرم على نفسه کیا کیا اور یہاں اللہ فرما رہا ہے حرمنا تو اللہ نے حرام کیا کہ انہوں نے خود حرام کیا اس نے حرام کیا جی۔ یہ ایک بڑی بات جی میں نے جو میں نے جو سوچا ہے اس کے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری آیتوں کو ہم ایک طرح سے ہیں تو اور جگہ جگہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو صرف چربی حلال کی وہ والی حرام کی بس جو پیٹ پہ سے مت کھاؤ اور یعنی چربی حرام کی مگر وہ حرام نہیں کی جو پیٹ میں ہے اور جو آنکھوں میں ہے اور جو گوشت میں ملی ہوئی ہے اس کو الگ نہیں کر سکتے مشکل ہوتا ہے اس الگ کرنا چربی کا اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا وہ حلال کی چربی حرام کی گئی تھی بس بہت چربی مت کھاؤ بڑے مچرف مت کھاؤ دل بہت دوارا موٹا ہو گیا ہے ایسا نہ کرو لیکن اتنا جو لگی رہتی ہے چلنے دو یہ مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا لیکن ان کے جو علماء کرام تھے اور مولگا اعظام تھے وہ تقوا کے جو اتنے آگے بڑھے گا اور کہا کہ نہیں چھوئیں گے بھی نہیں ہے تو کچھ تو اللہ بھی نے حرام کیا کچھ انہوں نے خود حلال کیا تو خود نے حرام کیا اور یہی ہے وہ پابندیاں جو فرمایا گیا کہ حضور کو ہٹا کو ہیں جو ان کے اور ان کے احبار ہیں ان کے روحانے نے لگائی تھی اب ظاہر کر اللہ تعالیٰ نے اگر لگائی تھی تو ان کے احبار کو بدنام کرنا بیکار یا ان کے روحان کو یا ان کے موجود ان کو بدنام کیا جا رہا تو اللہ نے لگائی تھی اور ان کی سرکشی کی بنا پر لگائی تھی سزا خدا نے دی تھی بدنام ہو رہے ہیں ان کے علماء کے نام تو یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور ان کے اوپر چربی کو بس حرام کیا کہ زیادہ بت کھاؤ مرکن کھانے اتنا حرام کیا یہ حضرات اس قدر جوش تقوا میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو بالکل چھونا ہی نہیں ہے بالکل انہوں چربی ہر جگہ کی جو آنکھیں لگی ہوئی ہے ہڈیوں کی وہ بھی ختم کر رہے ہیں گوشت بھی نکال کے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں کہ یہ جانا ہے زیادہ اس لیے تو کچھ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا اور کچھ اللہ نے حرام کیا وہ اتنا آگے بڑھے کہ اب اس میں تو دونوں ہی باتیں ہیں جو قرآن کریم کی بات جو آیا مطلب گرا رہی ہے کہیں ان کے علماء پر ڈال رہی ہیں کہیں قرآن کریم اپنی طرح منسوخ کر رہا ہے ہر کھانا حرام تھا چربی کو حرام کیا گیا صرف حلال تھا صرف چربی کو حرام کیا گیا تھا اس میں بھی وہ آگے بڑھے اور اس کے اوپر حرام کر دیا اس قدر نے ایک بات اور ان پابندی کو ہٹایا کر لا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم مسئلے میں بہت نیک ہو جائیں اب قرآن کریم نے خون کو بس حرام دیا کرا دیا ہے اب ہمارے کوئی بہت ہی متقی تقریبار آ جائیں اور وہ جناب گوشت سے نچوڑنے لگے خون کو کے ساتھ ہی تو خون اس پہ رہ گیا ابھی ایک آدھ بند دو چار بند رہ گیا تو یہ اس طرح کا جو غلو ہوتا ہے تخوا میں یہ غلو یہ بالکل ناپسندیدہ ہے اور یہ اسلام جو ہے اتنا غروب اس طرح کو کا اسلام قائل نہیں اس طرح تقررے کا اسلام قائل نہیں اس زبردست تقرے کا جو مینیا بن جائے آدمی کا یعنی جو ذہنی اس کی خوفیہ بن کو بردلاش کرتا ہو ہمارے پاس ایک ساتھ تشریف تقوی یہ ان کو مسلمانوں میں بھی چلتی ہے کا بہت باریک والا جو تقوا ہوتا ہے یہ ہمارے یہاں بھی چل پڑا ہے اس کا اسلام کی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تقوا نہیں کھایا جاتا ہے یہ ایک ذہنی مرض جو آدمی پیدا ہو جاتا ہے تقوا نہیں تو پہلے کہ صاحب وہ اب تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ پانی لوہے کے اندر وہ ہوتے ہیں کھکل ہوتا ہے لوہا صاف کر دیا تو پھر کیا ہو کیونکہ جو ٹنکی کا جو پانی جاتا ہے اس کے اندر یہ کھکل ہوا یہ ٹنکیاں تو کھکل ہوئی تو یہ نالیوں میں سے بھی نکلتی ہیں ٹنکیاں اور یہ جوڑوں میں سے بھی نکل کے جاتی ہیں نالوں سے پانی گندہ دھابا ہوئی کیا اسے وہ جائز گی جائز نہیں ہے تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں انتہائی باریک والے یہی سوالات کرتے تھے بنی عیسائی اپنے علماء کرام آپ کو سنا ہی ہوگا سر بخل گائے ہے تو گائے کا رنگ کیسا ہے بتائیے رنگ بتا دیے تو بتائیے کہ ہل جوتے ہوئے ہیں کہ نہیں جوتے ہوئے اچھا یہ بتا دیے عمر بتائیے کتنی ہو اور ابھی سمجھ میں نہیں آیا اور کچھ بتائیے یہ سب اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ بہت زیادہ عمل کرنا چاہتے تھے بلکہ اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے کہیں بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے اور وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے جتنے سوالات کرتے تھے اللہ تعالیٰ اتنی قیدیں کو بتاتے کہ بھاگ نہیں سکتے اچھا یہ تو پھر یہ بھی لو یہ بھی قید بڑھاؤ یہ بھی قید بڑھاؤ جتنا متقی بننے کی آپ کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ سختی کرتے ہیں قرآن اس لیے اصول دیا گیا لا زیادہ سوال مت کرو جتنا سوال کرو گے تو پھر بعد میں تمہیں ہی تکلیف خدا تعالیٰ نے جن چیزوں کو وائٹ چھوڑا ہے ان کو وائٹ رہنے دو زیادہ کرے دو مت زیادہ کرے دو گے نا ہر چیز حرام ہو جائے گی دنیا میں تو پھر جینا ہی مشکل ہو جائے گا سود ہے سود حرام ہے اب آپ مزید کلیتے لگ جائیں گے تو پھر تو آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا ہندوستان جیسے ملکوں میں یہاں تو سب کچھ بینک سے ہو رہا ہے بینک کے ذریعے ہو رہا ہے بینک کے تھرو ہو رہا ہے وہی چینل ہے سامان خرید رہے ہیں تو دے رہے ہیں تو باہر کے کام ایسی کے ذریعے آپ کر رہے ہیں تو پروڈکشن پہ کر رہے ہیں تو بینک کے ذریعے آپ کر رہے ہیں اور بینک ہے ایک سودی انسٹیٹیوشن چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں سود ملا ہوا ہے ملا ہے کارخانہ سود لے کے بنا رہا ہے کوئی بھی چیز ٹیپ گارڈ بنا رہا ہے تو اس میں سود موجود ہے اس میں جیسے قرآن ٹیپ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ٹیپ گارڈن میں ٹیپ ہو رہا ہے جس کو کہ ٹیپ کمپنی نے بینک سے سود لے کے بنایا ہے تو ناپاک ہو گیا تو بالکل ختم کیسٹ بھی ناپاک گیا ٹیپ گارڈر بھی ناپاک ہر چیز ناپاک اور زیادہ آپ باریکی میں جائیں گے تو پھر ہر چیز حرام آپ کے لیے ہو جائے گی اس لیے خدا تعالیٰ کا حقوق لیجیے ہم نے ہمیں یہ دیا کہ زیادہ باریکی میں نہیں جائے گی کھانا کھانے جا رہے ہیں کسی کا درپوز ہے کسی کی کمائی کیسی ہے کیا کرتا ہے کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ آپ کون ہوتے ہیں اتنا باریک چھانٹنے والے اب کیا ضرورت پڑی ایک آدمی آپ کو بلا رہا ہے اس کی اگر حلال روزی کے کوئی اور بڑھیا مطلوب ہو تو آپ یہ بھروسہ کیجیے کہ وہ اپنے حلال روزی میں بس اتنا باریک مت کہ اس کے آبا اجداد کے ساتھ پوچھو کہ آپ کیسی بیٹھ جائیں یہ کیا ہے کیسے ہے کیا کچھ نہیں ہے یہ ہے صحیح اسلامی تقوا اور باریک والا وہ جو تقوا ہے تو وہ مائکروسکوپک تقوا اسلام کو مضبوط ہے وہ جو ہے ایک ذہنی مرض ہے بڑی اسرائیل اس ذہنی مرد میں شکار ہوئے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیے کتنا مل سکتا ہے تو یہ ان کی بغی یہی ہو سکتا ہے کہ بغی اسی چیز کو کہا گیا سرکشی جو ہے ان کی اسی اسی بات کو یہ جو باریک سے چھانٹا کرتے تھے بعض میں سے نکالا کرتے تھے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ بطور ان یہ ساری چیزیں وہ ان نا سچے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا اور ہم سچے ہیں یہاں پہ یہ کیا بات کرتی اللہ تعالیٰ سچے ہم سچے اللہ تعالیٰ ہم سچے ہیں اس کا تو کوئی بحث موضوع سے تعلق ہی نہیں لگ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو تو ہے یعنی تم جو کچھ کہتے ہو یہ حرام وہ حرام یہ حلال حلال وہ اور جتنا تم یہ سب کچھ کرتے ہو جس کی کوئی تمہارے پاس نہیں تم جھوٹے ہو سچ وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں وہی سچ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کا حرام نہیں دیا خدا تعالیٰ کی شریعت کی اصل جو ہے سماعت ہے یعنی باہر چیزیں جائز ہیں خدا تعالیٰ دنیا کے دروازے آپ کھولنا چاہتا ہے بند نہیں کرنا چاہتا ہے یہ اصل یہی ہے سچ یہی ہے اور وہ جھوٹ ہے جھوٹ میں اتنا لگتا ہوں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ اور پھر بھی اگر آپ کو جھٹلاتا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان سے کہیے کہ میرا رب بڑی رحمت والا ہے ولا يرد بأس القوم المسلمين اور اس کا عذاب مسلموں پر سے کرا نہیں کرتا بڑی رحمت والا ہے وہ خدا اس لیے تو اتنی چھوٹ دے رہا ہے اپنے بندوں کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں وہ حلال کر رہا ہے اس لیے تو کہ وہ رحمت والا ہے اس کے پھل اس لیے نہیں نکلتے جوڑے بڑھ کے سڑکیں ختم ہو جائے جانور اس لیے نہیں بناتا وہ کہ مر جائیں وہ ڈھانچے بن کے پڑے رہیں اس لیے نہیں بندوں ہی کے لیے بنا رہا ہے پھل بندوں کے لیے اگا رہا ہے کھیت ساری چیزیں اسی کے لیے ہیں بندوں کو بھوکا مارنا اس کا مقصد نہیں ہے اس کا منشا نہیں ہے وہ رحمت والا حضور رحمت واقعہ لیکن اس اس کی وسیع رحمت والا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے بھونکتے رہو تم جو چاہے جو چاہے بھوکتے رہو جو چاہے اس کو بناتے رہو خدا تعالیٰ کسی چیز کو پکڑے گا ہی نہیں بس وہ تو رحمت والا ہے آپ زندہ جاتی پھر دنیا میں اور آپ بن جائیے مقامن اور قانون صاحب تو خدا تعالیٰ کو پکڑے گا نہیں رحمت کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ہے جو وہ مندروں کو مارتے ہیں مشرق کوئی دلیل نہیں بچے گی نا تو اب یوں کہیں گے اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا اداز شرک کرتے اور نہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتے یہ جو پورا ایک ڈھانچہ چل رہا ہے پورا نظام چل رہا ہے چیزیں حلال چل رہی ہیں اور حرام چل رہی ہیں ہمارے کہنے سے اس میں اگر مشیت باری شامل نہ ہوتی تو اتنا بڑا سسٹم کیسے چلتا یہ تو خدا تعالیٰ کی اجازت سے چل رہا ہے یہ تو اس کی علم سے چل رہا ہے ہم آپ اس میں تنقید فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا خود ساختہ ہے ہمارا خود ساختہ ہوتا کہ کب کا ختم ہو گیا ہوتا ہماری نسلیں گزر گئی ہیں ہمارے اجداد گزر گئے تو پورا ڈھانچہ قائم ہے پورے تمدن کا تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے قائم ہے تو اس کی خاموش منشا ہمیں حاصل ہے یوں ہی کہیں گے اس کے علاوہ کوئی دلیل ہے غزال کا قرض الدین من قبل حتاز آپ کو بات کرنا سارے جھوٹے یہی کرتے ہیں تو ہر آدمی دلیل لے سکتا ہے ظالم کہہ سکتا ہے میں تو ظلم کر رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کی منشا سے کر رہا ہوں اگر اللہ چاہتا تو میں ظلم کر ہی نہیں سکتا شراب پینے والا کہہ سکتا ہے اللہ چاہتا تو میں شراب پی ہی نہیں سکتا تھا بدکاری کرنے والا کہتے تھے کہ میں اگر اللہ چاہتا تو میں بدکاری کر ہی نہیں سکتا تھا اللہ میں مجھ سے بدکاری کرا رہا ہے یہ دریل تو پھر یہیں دور چلے گی خالی تو پورا دنیا میں جتنے گناہ ہیں ہر گناہ کی دلیل بن جائے گی ہر آدمی یہی دلیل پیش کر دے گا ہر گناہ کے لیے اللہ میں چاہ اچھا رہا ہے اس لیے ہو رہا یہ کہہ کے یہ پیغمبر پریشان کرنے کے لیے آتے ہیں کتابیں کیوں اترتی ہیں خدا کی مشیت خدا کی مشیت سے تم اگر گناہ کرتے ہو تو خدا ہی کی مشیت سے تو خدا کی پیغمبر بھی آتے ہیں اور اسی کی مشیت کی کتابیں بھی آتی ہیں اگر تمہیں گناہ کرنے کا خدا کی مشیت سے ملا ہے تو خدا تعالیٰ کو پیغمبروں کے ذریعے تمہیں پکڑوانے کا ہمیں خدا کی مشیت ملتی ہے اس کا منصوبہ چل رہا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اللہ اگر ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے حکومت ہوتی ہے اپنے باغیوں کو دیکھتی رہتی ہے غزاروں کو دیکھتی رہتی ہے ایک دم تو نہیں پکڑ لیتی دیکھتی ہے بہت لمبے ٹائم تک دیکھتی ہے پھر ایک دم پکڑتی ہے پکڑ لیتی ہے جب دلائل فراہم ہو جاتے ہیں اس وقت پکڑتی ہے اور اس کا ایک دن مقرر ہوتا ہے وہ ثابت کی جاتے ہیں سارے اس کے بعد اس پر الزام ثابت ہوتا ہے یہی تو ہے اب اللہ تعالیٰ اگر دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت حاصل اس کی مشیت حاصل خدا تعالیٰ تمہارے خلاف ثبوت کرتے گا خدا تعالیٰ جو ہے تمہیں ایک دن پیش کرے گا اور تمہیں قائل کرے گا یہ اس کی مشیت کا ثبوت یہ اس کی مرضی کا ثبوت نہیں ہے یہ اس کا ثبوت ہے تو تم تمہیں ڈھیل دے رکھتے ہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور وہ تمہیں ایک روز تمہارے سارے جرائم کی نیت پیش کر دے گا تمہارے سارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا اس سے کہیے رسول وسلم کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے اگر ہو تو پیش کرنا ادھر تکیور الزن تم محض اٹکل بازیاں کرتے ہو جملہ پھینک دیا سمجھے دلیل بن گئی بس اٹکل باز منہ سے نکال دیا کچھ بھی بھونک دیا دلیل ہو گئی ایسا نہیں ہوتی تم صرف اٹکلیں مار رہے ہو تم اللہ کا خالی بیکار بیکار کی بکواس فضول کی بکواس کر رہے ہو قل فلی اللہ الحجت البالغہ فروشا اللہ تعالیٰ کو مجھے یہ خدا کا قل فلی اللہ الحجت البالغہ اللہ تعالیٰ تو صرف دلیل روشن ہے خدا کی زندگی تمہیں ہدایت دینا خدا کی زندگی خدا یہ ضرور ہے کہ حق حق اور باطل کو واضح کرے خیر اور شر کو واضح کرے اللہ تعالیٰ اللہ کے ذمے بس اتنا ہی ہے فلی اللہ الحجت البالغہ کہ وہ دلیل روشن تمہیں مکمل دلیل دے دے حق کے اوپر دلائل ایسے دلائل جو آدمی کی سمجھ میں آ اس کے سامنے حق واضح ہو جائے وہ جان لے کہ کیا شر ہے اور کیا خیر ہے بس اتنا ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ شر اور خیر کو واضح کرتا ہے وہ دلیلیں اتنی دے دیتا ہے کہ آدمی چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ شر کیا اور خیر کیا ہے اس کے بعد ہدایت بھی خدا تعالیٰ تعالیٰ دے یہ اللہ مجمعین اگر وہ چاہتا اس کی مشیت میں ہوتا تو ہدایت بھی تمہیں دے لیکن ہدایت یہ یہ اس کے اس میں شامل نہیں ہے اس کی مشیت میں شامل ہے امتحان کہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا تم ہدایت پاؤ مشیت ہے اس کی یہی امتحان جو چل رہا اس ہی کامیاب ہو کر تم اللہ کے انعام پاؤ یہ ہے اس کی مشیت لیکن کیا چیز خدا نے رکھی ہے اپنے اپنے لیے فلی اللہ خود جت اس نے رکھی ہے خود جت ایک دلیل مکمل دلیل جو سمجھانے والی ہو وہاں تک خدا تعالیٰ دلیل پیش کریں پیغمبر گزری کتاب بس اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد نئے نہیں ٹھہرے گا اگر اللہ تعالیٰ مسلموں کو ان کی ضرورت پکڑے باقی رہا ہدایت دینا ہدایت پیدا ہی وہ آدمی کو مسلمان کرے یا ہدایت پر پیدا کرے یہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس سے تو بہتر یہ تھا کہ آدمی اینٹ پتھر کی طرح پیدا ہوتا اس میں شروع ارادہ ارادہ ہی نہیں ہوتا یا فرشتہ پیدا ہوتا پیدا ہی کیوں کرتا آدمی اللہ تعالیٰ ضروری نہیں آدمی پیدا کرنے آدمی کو جو ارادے کے ساتھ پیدا کیا ہے اپنے ارادے سے آپ مکان بنا رہے ہیں اپنے ارادے سے آپ ٹرینیں بنا رہے ہیں سڑکیں بچھا رہے ہیں آپ کے ارادے کا ضرور دنیا میں ہو رہا ہے جب اور اپنے ارادے کے مطابق آپ جو چاہے کر رہے ہیں چاہے گڈھا کھول رہے ہیں چاہے کنواں کھول رہے ہیں چاہے عمارت بنا رہے ہیں جب آپ کا ارادہ دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے مادی دنیا میں تو خالی اخلاق اور اعمال کے اندر ہی آپ کا ارادہ ظاہر نہ ہو بھی آپ کا ارادہ ظاہر ہونا چاہیے چاہے تو کریں چاہے تو خیر خیر کریں کریں کریں چاہے دنیا میں جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے چاہتے ہیں سفر کریں کرتے ہیں چاہتے ہیں نہ کریں گھر بیٹھے رہتے ہیں کسی کو مارے تو چاہتا مار لیتے ہیں معاف کرے تو معاف کر لیتے ہیں دنیا میں ہم کچھ کچھ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں تو نیکی کے معاملے میں کیوں اللہ تعالیٰ تھوپ دے دیں گے آپ کے اوپر نیلی شرٹ پہنے کے پیلی شرٹ پہنے آپ اپنی ارادہ طے کرتے ہیں پہنے یا نہ پہنے یہ بھی اپنے ارادہ طے کرتے ہیں تو پھر آپ نیکی ہی کریں یہ اللہ تعالیٰ آپ کے کیوں تو پھر جو اصول آپ کے کی دنیا میں چل رہا ہے وہی اعمال کی دنیا میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت آپ کے اوپر تھوپے گا نہیں بلو شاء اللہ تعالیٰ کو مجمعین وہ اگر چاہتا تو سرے سے تم کو ضرورت ہی کیا تھی کہ یہ حلال اور ساری بحث پیدا ہی تم کو مدر ولی پیدا کرتا بس یہ ضرورت نہ تھی سارے چکروں رسولوں کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہ تھی کتاب بھیجنے کی بھی ضرورت نہ تھی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی فرشتے ہی پیدا ہوتے لیکن یہ خدا کی مذاکروں کو شکریہ نہیں بالحل آپ اسے یوں بھی کہیں رسول لاؤ اپنے گواہوں کو جیسے تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو لاؤ اپنے گواہوں کو اس سے پوچھو کیا اللہ نے حرام کی ساری چیزیں کیا آپ کو اس کی اشارہ ملا چاہتی ہے گواہوں سے پوچھو کیا خدا نے حرام کی ہے بھائی شہید ہو اگر وہ گواہی دے دیں گے ہاں خدا نے حرام کی ہے گواہ گواہ کہاں دے دیں گے گواہ کیوں کہہ دیں گے کہ اللہ نے حرام کی ہے اس کا صاف مطلب یہ کہ جنہیں وہ شریک سمجھتے تھے مشرقین اور جنہیں وہ گواہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ حرام بہت کا کہاں سے اللہ تعالیٰ تبھی تو ان سے گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ بتاؤ کہ اللہ نے حرام کی ہے اگر وہ مانتے ہی نہیں اگر وہ یوں کہیں گے نہیں ہم نے حرام کی ہے یہ ہم نے حلال کیے تو پھر یہ گواہی کیوں دلوائی جائے ذرا گواہی کہ کیا اللہ نے حرام کی ہے واقعی جو آدمی مانتا ہی نہیں کہ اللہ حرام حلال کرتا ہے اسے کیوں گواہی دلوائی جائے گی اس کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ بشقین مکہ کے شریک یہ بات مانتے تھے اور ان کے علماء ان کے اخبار ان کے رحبان یہ بات مانتے تھے کہ حلال حرام کے صرف اللہ کا کسی ہوتا ہے یہ بات تسلیم کرتے تھے لیکن اپنے ہاتھ میں اختیارات لے رکھے تھے و حرام کے اور منسوخ تبھی تو یہ جملے کا کوئی مطلب بنتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ سنیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ لاؤ تم اپنے شریکوں کو اور ان سے گواہی دلواؤ کیا واقعی اللہ نے حرام کیا ہے چیزوں کو ان سے گواہی دلواؤ کیا واقعی اللہ نے حرام کیا ہے چیزوں کو یعنی مان لیں گے ان کی بات کو ہم اگر وہ کہہ دیں تو پھر وہ کیوں کہیں گے صاف مطلب یہ ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ کا اختیار اللہ تعالیٰ اس لیے خدا تعالیٰ انہیں کو بلا رہا ہے کہ دھیرے تو پوچھ دو ذرا ان سے پوچھ لیں وائٹ آف آرگومنٹ تو کامن ہونا چاہیے نا دلیل تو وہ چیز بن سکتی ہے اس کو میں بھی مانوں اور آپ بھی مانیں وہ تو نہیں بن سکتی ہے میں آپ کو قائل کروں مثلاً آپ کو میں قائل کروں نرسم راؤ جی کے حوالے سے صاحب نے یہ فرمایا تو آپ جب قائل ہوں گے جب ان کو اپنا آپ مانتے ہوں کسی بی جے پی کے ورکر کو میں قائل کروں کا ان کے کال سے تو قائل نہیں ہوں پوائنٹ آف آرگومنٹ تو جو ہے کامن ہونا چاہیے تو شہدا کے کال سے تو وہ قائل اللہ تعالیٰ جب ان سے کہلوا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بات وہی کہلوانا چاہتا ہے جس کو وہ بھی مانتے ہیں کامن یعنی ہم ہاں، آپ کو حق ہے اللہ حرام کا کسی کی گواہی اللہ تعالیٰ سے دلوا رہا ہے اور جس کا صاف مطلب یہ کہ ان کو لمحہ بھی مانتے تھے ان کے رحبار بھی ان کے پادری بھی سب مانتے تھے کہ حرام حلال کا اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن خود کو یہ مانتے تھے کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں ہم جو حلال و حرام کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی سیکشن حاصل ہوتی ہے جو ہے خدا تعالیٰ ہمیں خدا تعالیٰ نے ویریفائی کیا ہے اس بات کے لیے کہ ہم چاہے حلال و حرام کریں بس اس چیز کو اللہ تعالیٰ کھلوانا چاہتا ہے کہ ذرا بلاؤ اپنے شریکوں کو ان سے پوچھو کہ کیا یہ چیزیں خدا نے حرام کی ہیں جسے پوچھو شہید ہوں اگر وہ یوں کہیں کہ ہاں خدا نے حرام کی اتنی بے کو اترائے کہ ہاں خدائی نے حرام کی ہے یوں کہہ دیں فلا تشد معروم تو پھر آپ ان کے ساتھ مزید آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا ہے یعنی آپ یومت کہنا کہ خدا نے حرام نہیں کی کیونکہ منشا ان کو لاجواب کرنا نہیں ہے منشا تو ان کو اخلاقی طور سے چپ کرنا ہے اور جو آدمی اس زمین کی وہ کو آیا کہ جانتے بوجھتے یوں کہہ رہا ہے کہ ہاں خدا نے حرام کی ہے وہ تو بحث کر رہا ہے اس سے بات کرنے سے فائدہ ہی ہوں فلا تشد معروف ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے دیں آخرت پر یقین نہ کریں اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھیں کبھی ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں جنہیں نہ آخرت کا ڈر ہوتا ہے نہ خدا کے دلائل نظر آتے ہیں نہ خدا کی عظمت کا احساس ہوتا ہے خدا آخرت اور رسالہ جن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے نہ خدا سے ڈر رہے ہیں نہ آخرت سے ڈر رہے ہیں خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھ رہے ہیں اور آخرت کا ڈر ان کو نہیں ہوتا اور اللہ کی جو نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہیں وہ ان کے لیے دلیل نہیں بنتی تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی بات سمجھانا بیٹا ان سے بات نہ کریں ان خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں جو کہنا چاہتے ہیں کہتے رہیں یا آپ سے یوں کہہ رہے ہیں آپ ہماری دو چار چیزیں مان لیجیے ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے کمپرومائز کر لیں ہمارے ساتھ ہم سارے صلاحات دور کر دیں گے آپ ان کی ایک بات تسلیم نہ کریں اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی ان نشانیوں کو نہیں مانتے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے خدا کی آخرت پہ یقین نہیں کرتے وہم بربیم یادرون اور خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھتے ہیں کہاں برابر سمجھتے ہیں کب کہاں پر جننے کو برابر سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یعنی اللہ کو مانتے تھے برحق اور سب کو شفا مانتے تھے خدا کے دربار میں سفارشی برابر کہاں سمجھتے تھے خدا کے کسی نے بھی خدا کے برابر نہیں سمجھا ہے شریف ایشور کے ساتھ پرم ایشور ہے پرم ہے تو پرم ہے سب سے اونچا ہے کہاں برابر سمجھ رہا ہے کوئی پرمیشور تو سب سے اونچا ہے یا عیسائی میں گارڈ ہے وہ تو بڑی سے بنتا ہے گارڈ اور باقی جو ہے چھوٹے جی سے گارڈ تو اللہ تو سب سے بڑا ہے برابر کب ہے برابر تو کوئی بھی خدا کو برابر نہیں مانتا ہے اپنے شریف اور اللہ تعالیٰ یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ برابر خدا کو دوسروں کو خدا کے ساتھ برابر کر رہے ہیں بہت کے رقین یاد لون خدا کے ساتھ برابر کر رہے ہیں دوسروں کو حالانکہ برابر تو کوئی بھی نہیں کرتا کسی نے برابر نہیں کیا دنیا میں کسی مشرق قوم نے بھی خدا کے برابر نہیں کیا ہے اپنے شریف کو کی نیچے ہی باندھتے ہیں تہج ہی باندھتے ہیں عیسائی بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں خدا کے برابر نہیں کہتے حادث کہتے ہیں بعد میں پیدا ہوئے خدا تو ہمیشہ سے خدا سے نکلے پہلے انسان سے بعد میں خدا ہو ایک خدا تو برتر خدا برتر تو سب معاشرے تو جب خدا برتر ہے تو اللہ تعالیٰ کو فرمانا میں ہوں ابھی یاد دلوں خدا کے برابر سمجھ لیا دوسروں کو یعنی عقیدے و اعتقاد میں نہ صحیح لیکن عمل کی سطح پر رویہ تو انہوں نے وہی دیا اللہ تعالیٰ کی اللہ کی مسجدیں تو آباد نہیں اور آباد ہے تو پھر اللہ کے برابر نہیں تو کیا سمجھا خدا خدا کے ہاں خدا کے آگے تو اتنا سر نہیں جھکایا جس نے اوروں کے آگے ہے خدا کے برابر بھی کہا اوروں کو بڑا سمجھ لیا خدا خدا کے احکامات کو اتنی اہمیت نہیں تھی زندگی میں جتنے دوسروں کے احکامات کو خدا کے رشتے کو اتنا اہم نہیں سمجھا جتنا دوسروں کو رشتے کو سمجھا تو ظاہر بات ہے خدا کے برابر کیا بلکہ خدا سے بھی بڑھتا سمجھ گیا رشتے زندگی میں عقیدے پہ تو کہتے رہے کہ ہاں خدا ہی برتر خدا ہی برتر ہے لیکن رویے اور عمل میں دوسروں کو خدا کے برابر سمجھ لیے اتنا ہی ہم سمجھنے لگے اوروں کو بھی جتنا خدا کو سمجھتے ہیں اس کو خدا کہ یہ کو خدا کے برابر سمجھ رہے حالانکہ مشکل میں مکہ بھی جو تلبیہ پڑھتے تھے اس صاف طور سے وہ کوٹ کرتے لمبائی کا لبئی شریک اللہ شریکن وہ الگ لکھو قبل حج مشرقی نے مکہ کا تلبیہ جو حج میں پڑھتے تھے حضور علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لبئی کا اللہ لبک ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں لا شریک الگ الگ تیرا کوئی شریک نہیں کہ لا شریک ہے وہ اللہ کا بس وہ شریک جس کا تو مالک ہے جو تیرا مملوک ہے وہ الگ کا تب لکھو بس وہی شریک ہو سکتا ہے خدا تیرا جس کا جس کو تھی نے خود اجازت دی ہے شریک بنانے کی اور جس کا تو مالک ہے اور وہ تیرا مملوک اور غلام ہے وہ اپنے شریکوں کو مملوک مان رہے ہیں خدا اور خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ تم خدا کے برابر سمجھ رہے ہو یا یہ یہود سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے علماء اور احبار اور رحبان کو خدا کے برابر سمجھ رہے ہو اتحاد احباروں اور رحبانوں اور بابا من دون اللہ انہوں نے اپنے احبار کو اپنے رحبان کی اپنے علماء کو اور اپنے صوفیہ اکرام علماء اور صوفیہ احبار تو ہوئے علماء اور رحبان ہوئے صوفیہ اب انہوں نے اپنے علماء کو اور صوفیہ کو اور خدا کے برابر سمجھ لیا ہے حضرت عدیب نے حاضری نے پوچھا حضور سے شریف کی حدیث ہے کہ حضور ہم نے کہاں سمجھا تھا خدا کے برابر تو ہم تو نہیں سمجھا تھا ہم تو خدائی کی بات کرتے تھے اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے تھے دلی شریف کی حدیث ہے آیت کے نازل ہونے کے بعد باقاعدہ سوال کیا حضور سے کہ حضور یہ کیا قرآن کریم ہم پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے خدا کے برابر سمجھا ہم نے تو برابر نہیں سمجھا ان کو خدا کے برابر نہیں سمجھا تو آپ نے اشاد فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ اگر کسی چیز کو وہ حلال کرتے تھے ہم اس کو حلال سمجھتے تھے اور کسی کو وہ حرام کرتے تو ہم اس کو حرام سمجھتے تھے عقل بالکل تاک میں رکھ دیتے تھے حضرت عدیم نے نے فرمایا کہ ہاں، حضور ایسا تو تھا تو آپ نے فرمایا یہی تو ہے خدا کے برابر سمجھا اور یہی تو ہے ان کو خدا بنانا اور یہی تو ہے ان کی عبادت کرنا یہی ہے ان کی عبادت کرنا کہ تم نے بالکل سوراخ بند کر لیا پھر کے جدھر چلا رہے ہیں ان کے ڈور بندے ہو جہاں جہاں لے گڈھے میں گئے تو گڈھے میں گر رہے ہو جا کر پوچھ ہی نہیں رہے ہو یہی ہے خدا بنانا کسی کو یہی ہے رب بنانا اور یہی اس کی عبادت کرنا سراہتن قرآن حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے اللہ کے برابر بنانے کا مطلب تفصیل سے میں انشاءاللہ کسی وقت پورا دس اس کو تو اور میں ابھی کتاب میں لکھا بھی ہے دوسرے باب میں کیا مطلب ہوتا ہے خدا کے برابر بنانے کا خدا کے برابر کسی کو بنانے کا اس میں ہم بھی ہم بھی اسے اسی ٹریک پہ رہے ہیں بالکل ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے جیسے وہ لوگ یہود کے ساتھ یہی ہوا یہود پہلے اکابر کا احترام اور پھر اکابر پرستی اور پھر ان کو خدا بنانا یہی اسٹیپ بائی اسٹیج یہی پہنچے براہ سے ہم گزار رہے ہیں ہم نے بالکل خدا بنا لیا ہے بالکل خدا بنا لیا ہے قرآن میں نے کئی کئی بار میں نے خود محسوس کیا ہے کہ بعض حضرات کے اور بعض حضرتوں کے جو مرید آتے ہیں انہیں ہم قرآن کریم سنائیں قرآن کریم کے صحیح آیات سنائیں احادیث سے صحیح سریح سنائیں ایسا لگتا ہے ٹپ آ کے چلی گئی آیات کا پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کے بدلے اگر ہمیں ایک بقولا ان کی حضرت کا نقل کر دیں تو بس چیز ثابت ہو جاتی ہے قرآن سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی نہ چیز ثابت ہوتی ہے اللہ کے فرمان سے کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہوتی ہے مقولہ حضرت سے چیز ثابت ہوتی ہے یہ ہے خدا بنانا یہ خدا بنانا ہے اور اس کو اللہ نے فرمایا میں ہوں ربیم یادرون جو اپنے خدا کے برابر دوسروں کو سمجھتے ہو اس سے بات کرنا ہی بے کار اس سے اس کی بات مت کیجیے رسول وسلم اور ان کو آپ ان کی خواہشات کے اتباع مت کیجیے اللہ کبھی احوال لگی پھر ضرور آیا کی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ جو وہی میرے پر نازل ہوتی ہے میں تو اس اس اس وہی میں کوئی بھی چیز ان چیزوں میں حرام نہیں پاتا کسی بھی کھانے والے کے لیے جو وہ کھاتا ہو مگر یہ کہ ہاں وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو اس لیے کہ یہ ناپاکی ہے اوفس فسقن یا پھر وہ خدا کی نافرمانی ہو یعنی یہ کہ اللہ کے نام پر کسی جانور کو قربان کیا گیا پھر بھی جو آدمی مجبور ہو اور جس کا خدا کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو اور جو عادی نہ بننا چاہے تو یقیناً وہ استعمال کر سکتا ہے اور رب بخشنے والا اور مہمان ہے ہاں ہم نے یہودیوں پر حرام کیے تھے تمام وہ جانور جو یعنی ناخن والے ہیں کلزی ظفر اب گائے اور بکری کی ہم نے چربی ان پر حرام کی تھی مگر وہ چربی نہیں جو ان ان ان کی کی کی پر پر یا یا آنتوں میں ہڈیوں لگی ہو یہ سزا تھی ان کی سرکشی کی اور ہم ہی سچے ہیں پھر بھی اگر یہ آپ کو چھٹ تو آپ ان سے کہیے کہ تمہارا رب یقیناً بڑی رحمت والا ہے لیکن اس کا عذاب مجرموں کے اوپر سے پلٹتا نہیں ہے یقیناً یہ لوگ یوں کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آبا اجداد شرکت نہ شرک نہ ہمارے آبا اجداد شرک کرتے نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو خدا کی مشیت کے بغیر حرام کر سکتے تھے ان سے پہلے بھی جتنے جھوٹے ہوئے ہیں انہوں نے ایسا ہی کہا ہے ایسے ہی جھٹلانے والوں نے ایسے ہی کہا ہے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ہے جن سے آپ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جس کو تم پیش کر سکتے ہو تم تو صرف اٹکل سے بات کرتے ہو اور تم تو صرف اٹکل بازیات کرتے ہو ان سے کہو اللہ کے پاس تو صرف دلیل روشن ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب ہدایت دے سکتا تھا اور پھر ان سے کہو کہ تم اپنے ان گواہوں کو لاؤ جو تم جو تمہارے گواہ ہیں جو یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ نے حرام کی ہے یہ چیزیں پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ پھر گواہی بندہ دیں اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین نہیں کرتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر سمجھ برابر کر دیتے ہیں کوئی سوال ہے سر اس کے بارے میں یعنی شکار کا بندوق سے بندوق سے نا بندوق کا شکار کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں خلاف ہے جو علماء ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایسا ہے بندوق کی گولی جیسے لٹ مار دیا جیسے لٹ مار دیا تو لٹ کا لٹ سے اگر جانور مر جائے تو وہ میتھا مارا جاتا ہے اور وہ مردار ہو جاتا ہے تو اس میں لے لیتے ہیں اور کچھ علماء جو دور جدید کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بندوق سے جانور مرتا ہے وہ ایسا نہیں سے لٹ سے مرا بلکہ ایسا ہے جسے تیر سے مرا تیر اگر بسم اللہ کر کے چھوڑ دیا جائے اور جانور مر جائے تو وہ ذبح مانا جاتا ہے تو بندوق کی گولی جس اسپیڈ سے جاتی ہے اس اسپیڈ کی وجہ سے اس میں ایک دھار بن جاتی ہے پھر جا کر وہ لگتی ہے تو اس میں خون بھی بہتا ہے جانور لہٰذا لٹ میں جب لٹ لگتا ہے تو نہ تو کھال میں پنکچر ہوتا ہے سے کہتے ہیں کھال میں پنکچر نہیں ہوتا لٹ لگنے سے اور نہ ہی خون بہتا ہے لہٰذا بندوق کی گولی کو لٹ پہ لٹ پہ نہیں قیاس کرنا چاہیے بلکہ تیر پر قیاس کرنا چاہیے تیر کے تیر کا اصول یہ ہے کہ تیر کو بسم اللہ کر کے پھینک دیا جائے تو پھر وہ اس کو زبانی کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جو لوگ اس کو لٹ کے گھمے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جانور کے مرنے سے پہلے پہلے اس کو اگر ہم نے ذبح کر لیا تو ذبح ہو گیا اس لیے جائز ہے اور اگر مر گیا ہے وہ اسی چوٹ سے تو وہ چوٹ سے مرا ہے نہ کہ پنکچر سے خون بہنے سے نہیں مرا ہے اور بندوق والے یہ کہ بندوق کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پنکچر ہو جاتا ہے بندوق سے اس کی کھال میں اس سے خون بھی بہتا ہے